ام کلثوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر انزال نہیں ہوتا کیا ان دونوں پر غسل ہے اور اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھی ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یہ یعنی ہم دونوں میاں بیوی یہ کرتے ہیں پھر ہم دونوں نہاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چھیاسی